Assalamu alaikum. Dear students, today we are in the lecture number 33 of the Database Management System course. The course code is CS403. From the previous lecture, we are discussing the user interface, and we studied the importance of user interface, and we discussed that user interface is the all that is in front of the end user from database and we is it user is the user interface makes that makes on impact on the end user about your system about the system have developed اگر آپ کا انٹرفیس کام کر رہا ہے اگر یہ یوزر کو صحیح کنوینئنس پرووائڈ کر رہا ہے if it is up to the expectation of the end user and if it is user friendly تو اس کیس میں user will going to like your system user will appreciate your system اور if the user interface is not right if it is not correct if it is not easy to use for the end user then even if you have done very good work in your system that you have developed the user will not appreciate that then we study different points that make a good user interface اور پھر ہم نے دیکھا تھا کہ they are different tools that we can use to develop user interface اور اس کے بعد ہم نے خاص طور پہ جو مائکروسافٹ ایکسس کا فارم ہے اس میں جو ڈفرنٹ کنٹرولس تھے ان کو ہم اسٹڈی کیا کہ کس طریقے سے ہم مختلف کنٹرولس کو استعمال کرتے ہیں ایک یوزر انٹرفیس کے اندر آج کے لیکچر میں we are going to design a very preliminary form of user interface لیکن اس کا بیسک آبجیکٹو یہ ہے کہ آپ کو ایک آئیڈیا ہو جائے کہ what exactly do we mean by a user interface اس کے علاوہ جو اس کے کچھ بیسک کنٹرولز ہیں ان کو کیسے مینوپلیٹ کرتے ہیں and how do we use them in database system اس کا آپ کو اندازہ ہوگا دیکھیے اس کورس کے اندر we are not going to study in detail this particular aspect of the database because this is just an aspect and other thing is کہ اس میں there is too much detail involved in it or perhaps you need an entire course on this topic اور ایک اور بات اس میں یہ ہے کہ there are separate courses on this thing نہ لائک وی بی کے اوپر یا مائکروسافٹ ایکسس کے اوپر انڈیپینڈنٹ کورسز تو آپ ان کو پراپرلی انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے پراپرلی اسٹڈی کرنے کے لیے you have to study that course independently اس کورس کے اندر ہم اس کو اتنی ڈیٹیل کے ساتھ یا کمپریہسولی ہم اس کو ڈسکس نہیں کر سکتے اور نہ کریں پچھلی ڈسکشن میں ہم نے پچھلے لیکچر میں ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ جو آپ کا انٹرفیس ہے اس کو نارملی ہم ان پٹ کرنے کے لیے جو آپ کا یوزر انٹرفیس ہے اس کو نارملی فارم بھی کہتے ہیں اور آج ہی جو ہماری ڈسکشن ہے وہ مینلی فارمس کی ڈیزائننگ کے اوپر ہی ہے پہلی بات جس میں جس کو ہم نے ڈیٹیل سے پچھلے لیکچر میں ڈسکس کیا تھا and that was that it has to be user friendly data integrity dear students throughout throughout this course that we have study so far and especially when we are studying the relational data model I have been emphasising on the fact that as a database designer, as a database developer, this is your prime concern to maintain, to take care of the integrity of the data, the integrity of the database. That means that the data in the database should reflect a valid, a real, a correct situation of the real world system or the business that the database is representing اور اس میں جو ایک بہت امپورٹینس ہے جس چیز کی وہ ہے ڈیٹا کی انٹیگریٹی کی یعنی you have to make sure کہ ڈیٹا جو کہ ڈیٹا بیس میں جا رہا ہے that is correct from all the respects دیکھیے اور اس میں جو چیز آپ نے دھیان رکھنی ہے وہ یہ ہے کہ آپ before moving the data to the database you perform all the checks that are require to perform on any piece of data مثال کے طور پہ آپ جب فارم ڈیزائن کریں گے اس فارم کے اندر ظاہر ہے کہ آپ ڈفرنٹ جو آپ کے ٹیبلز ہوں گے جو آپ نے ڈیفائن کیے اپنے ڈیزائن کے دوران ان کے اندر آپ ڈیٹا فیڈ کروائیں گے اس پہ ڈیٹا ان پٹ کریں گے نو جس وقت تک فارم میں آپ کے فیلڈ ہیں they are not yet moved to the database they are on the form اور you can see they are in the RAM still so جس وقت آپ نے اس کو موو کرنا ہے ڈیٹا بیس کے اندر تو آپ نے اس پہ وہ تمام چیکس لگانے ہیں تمام فیلڈس کے اوپر اور you have to make sure before moving the data into the database کہ وہ ان تمام جو کنڈیشن ہیں تمام چیکس ہیں وہ اس پہ امپلیمنٹ ہوئے ہوئے ہیں یعنی اس سلسلے میں آپ یہ دیکھیں کہ جو آپ کا ڈیٹا ڈیٹا بیس میں موجود ہے وہ مکمل طور پہ صاف ستھرا باوضو قسم کا ڈیٹا ہونا چاہیے پاک صاف بالکل ڈیٹا یعنی مطلب یہی ہے کہ اس پہ تمام چیکس لگے ہوئے ہونے چاہیے کیوں اس لیے کہ جو آپ نے فنکشنلٹی دینی ہے اپنے سسٹم کی جو آپ نے آپریشن پروسیسز پرفارم کرنے ہیں ڈیٹا کو ان پٹ کرنے کے بعد all of them they base on the data that you have put in database اگر آپ نے ڈیٹا ہو کو ہی صحیح ان پٹ نہیں کیا ڈیٹا بیس کے اندر if you have missed some checks if you have ignored some checks deliberately or by mistake تو اس سے جو پروسیسنگ ہوگی الٹیمیٹلی اور اس کے بعد ظاہر ہے جب پروسیسنگ کے بعد the user the organization they would definitely be getting some report some output from the database تو اگر آپ نے وہ جو ڈیٹا کو ان پٹ کیا ہوا ہے if that is not correct اگر اس پہ کوئی چیکس مسنگ ہے یا کوئی ایسا ڈیٹا چلا گیا ہے جو کہ اس انوائرمنٹ کے اندر اس سسٹم کے اندر پاسبل ہی نہیں ہے جو کہ غلط ہے اس کے لحاظ سے تو اس میں ہوگا یہ کہ جو آپ اس کے اوپر پھر جو پروسیسنگ کریں گے اور جو پھر ریزلٹس دے رہے ہوں گے دے ول بی رانگ اور وہ ریزلٹ جو ہے امپورٹنٹ کیوں کیونکہ جو آپ کی آرگنائزیشن ہے they make decisions on those results تو جب آپ کے ریزلٹس غلط ہیں اور ان کے اوپر جب وہ ڈسیشن غلط لیں گے تو they are going to harm ultimately the business اس لیے اس چیز کی بہت امپورٹینس ہے کہ آپ جیسا ڈیٹا ان پٹ کر رہے ہیں خاص طور پہ تو اس پہ ہر طرح کے چیکس لگائیں اب ہر طرح سے کیا مراد ہے ہر طرح سے مراد جو ہے نا وہ ایک تو یہ ہے کہ کچھ تو ایسی چیزیں ہیں کہ جو that are implemented by the very nature of the data مثال کے طور پہ اگر ہم کہتے ہیں کہ سم تھنگ از نومیرک تو اس میں ظاہر ہے کہ کوئی ٹیکسٹ ٹائپ کا یا ڈیٹ ٹائپ کا ڈیٹا نہیں جانا چاہیے اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جو کہ they come from the design database design مثال کے طور پہ جب ہم کہتے ہیں کہ ریفرنشل انٹیگریٹی کنسٹینٹ ہے اگر آپ نے وہ ڈیفائن کر دیا and that was defined when you are designing your system اس اسٹیج سے پہلے کی اسٹیج ہے وہ تو وہ ایک اور طرح کا ان کے چیک کنٹرول ہو گیا plus there are still certain things جو کہ ابھی آپ کو ڈیٹا بیس ڈیزائن میں نہیں آئی ہوئی تھی ان کو پھر آپ اس اسٹیج پہ امپلیمنٹ کرتے ہیں تو یعنی رائٹ فرام دا اسٹیج کہ جس وقت you defined an attribute and you associated a data type with وہ پہلی اسٹیج تھی جب اس پہ ایک خاص طرح کے جو چیکس ہیں یا کانسٹینٹس ہیں وہ امپلیمنٹ ہونا شروع ہو گئے فائن پہلی چیز ہوگی اس کے بعد ہو سکتا ہے کہ ڈیٹا ٹائپ کے ڈیٹا کو ڈیفائن کرتے ہوئے ہی یو سم کانسٹینٹس وہ ایک اور طرح کے اس پہ چیک ہو گیا اسی طرح ہو سکتا ہے کہ آپ نے اس کے کی ڈیفنیشن کے دوران ہی جو define some check on that تو وہ بھی ایک طرح سے آپ نے کچھ رینج ڈیفائن کر دیا تو وہ بھی ایک طرح اور طرح کانسنٹریٹ ہو گیا لیکن اسٹل اب مثال کے طور پہ ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ آپ نے کہا کہ جو ہمارا جو جو ہمارا مینیجر ہے اس کی کوالیفکیشن جو ہے ماسٹر ہونے چاہیے اس کا ایکسپیرینس اتنا ہونا چاہیے نا وغیرہ وغیرہ تو اس طرح کے جو چیک ہیں ان کی باری اب اب آئی ہے جس وقت فارم ڈیزائن کرنے لگے ہیں اب آپ یہاں سے یوزر سے ڈیٹا ایکسپٹ کروا کے you will move that data into the database تو I am emphasising on this point very much کہ آپ کے ڈیٹا بیس ڈیولپمنٹ پروسیس میں خاص طور پہ امپلیمنٹیشن جب جس وقت فیز میں آگے ہوئے ہیں اس وقت یہ ایک بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ data that you are moving to your database that must be correct correct from the standard of the database in general and correct especially from the perspective of from the standard of the organisation for which you are developing the database checks can be applied within the table definition اور تھرو ان پٹ فارم جیسے ہم نے پہلے بات کی تھی کہ وہ ڈفرنٹ اسٹیجز میں ڈفرنٹ ٹائپس کے چیکس پرفارم ہو سکتے اس وقت آپ کے سامنے جو اس وقت اسکرین ایک نظر آ رہی ہے اس میں اب ہم دیکھیں کہ ہم نے جو اپنا ڈیٹا بیس ڈیولپ کیا ہے جو ڈیفائن کیے ٹیبلز وغیرہ وہ ہم نے ڈیفائن کیے ہیں یوزنگ دی سیکول سرور اب جس وقت ہم فارم ڈیزائن کرنے جا رہے ہیں تو اس وقت نارملی جو دو آپشن استعمال کی جاتی ہیں اس انوائرمنٹ میں وہ ایک تو ہے یا تو وی بی استعمال کی جاتی ہے یا جیسے میں ایک یہاں پہ اپروچ اڈاپٹ کر رہا ہوں وہ ہے کہ مائکروسافٹ ایکسس کے جو فارمز ہیں میں نے ان کو اس لیے سلیکٹ کیا ہے کہ ان کو استعمال کرنا نسبتاً آسان ہے اور میری معلومات کے مطابق ابھی تک جتنا آپ کا بیک گراؤنڈ ہے اس میں آپ نے وی بی جو ہے نا وہ اس کو نہیں پڑا ہوا آل دو وی بی کا یا ویژل بیسک کا یہاں پر بھی استعمال ہوتا ہے لیکن میری کوشش یہ ہوگی کہ جتنا میں آپ کو یہاں دکھاؤں جو بیسک فنکشنلٹی ہے وہ وی بی کے استعمال کے بغیر ہی ہو جائے گی اور یہ ہے کہ آپ میں سے جو لوگ اس پہ فردر ایکسل کرنا چاہتے ہیں یا کریں وہ بہتر ہے کہ وہ جس, جس کی کمپلیٹ فنکشنلٹی ہے اس کے لیے آپ کو لازمی طور پہ کسی نہ کسی پروگرامنگ لینگویج کا استعمال کرنا پڑے گا اب پہلا جو اس میں فیز ہے جس وقت ہم ہم نے ڈیٹا بیس ڈیفائن کیا ہوا سیکول سرور میں اور جو ہم فارم استعمال کر رہے ہیں وہ مائکروسافٹ ایکسس کے استعمال کر رہے ہیں اب پہلی بات ہے کہ ان کے درمیان جو وہ لنک کیسے ہوگا اس کے لیے جیسے اس وقت آپ کے سامنے اسکرین ہے کہ آپ مائکروسافٹ ایکسس کو رن کریں گے اور یہاں پہ آپ کے پاس جیسے نظر آ رہا ہے کہ آپ فائل میں سے ایک نیو کی جو آپشن ہے وہ سلیکٹ کریں گے جب آپ نیو کی آپشن لیں گے اس کے بعد آپ سے پہلے وہ پوچھے گا کہ جو نیا ڈیٹا بیس جو آپ کریٹ کرنا جا رہے ہیں اس کا آپ سے نام پوچھے گا آل دو آپ نے سیکل سرور کے اندر اپنے سسٹم کا نام دیا ہوا تھا لیکن یہاں پہ جو کہ آپ فارم کریٹ کرنے جا رہے ہیں اس مائکروسافٹ ایکسس کے اندر تو یہاں پہ آپ نے نام اس کو دینا ہے وہی دیں یا different then it doesn't make any difference تو لیٹ سے ہمیں یہاں پہ جیسے آپ پیچھے دیکھ رہے ہیں کہ میں نے فائل نیم میں لکھ دیا ہوا ایگزام سسٹم یہ کرنے کے بعد یہاں پر جو آپ کو کریٹ کی آپشن نظر آ رہی ہے میں یہ پریس کروں گا اس کے بعد آپ کو یہ اسکرین نظر آئے گی اس میں دیکھیے کہ سب سے پہلے آپ کو جو اسکرین میں رائٹ right سائڈ پہ جو پورشن ہے جو چھوٹا آپ کو جو ایک چھوٹی ونڈو ہے جس میں کہ نیو اور ٹیمپلیٹس کی آپ کو نظر آ رہی ہیں آپشنس ان کے اندر آپ دیکھیں کہ یہاں پہ آپ میں جو نیو کے نیچے جو پانچ آپ کے پاس ہیں ان میں سے ہوگا جو تھرڈ ون ہے پروجیکٹ یوزنگ ایگزٹنگ ڈیٹا آپ اس کو پریس کریں گے اور اس کو پریس اس لیے کریں گے کیونکہ آپ نے سرور کے کے اندر جو ایگزٹنگ آپ ڈیٹا بیس تھا ڈیٹا تھا اس کو استعمال کرنا ہے اس لیے آپ نے یہ آپشن استعمال کرنی ہے جب آپ یہ آپشن سلیکٹ کریں گے تو جو لیفٹ سائڈ پہ نسبتاً بڑی ونڈو ہے آپ کو یہ نظر آئے گی جس کے اوپر لکھا ہوا ڈیٹا لنک پراپرٹیز اس میں جو کنیکشن ٹیب ہے اس کے اندر آپ کو جو ڈفرنٹ یہاں پہ جو ریکوائرمنٹس ہیں وہ فل ان کرنی ہے فار ایگزامپل فرسٹ ون جو ہے وہ ہے سلیکٹ اور اینٹر اے سرور نیم تو یہاں پہ جو آپ کو ایک ایرو uh, نظر آ رہا ہے پاپ ڈاؤن کے لیے جو سمپل نظر آ رہا ہے آپ کو اس کو پریس کریں تو جو آپ کے سسٹم کے اوپر یا آپ کے سسٹم کی ایکسس میں جتنے بھی سرور نیمز ہیں سیکو سرور کے وہ آ جائیں گے ادر وائز یہ ہے کہ آپ خود سے یہاں پہ سرور کا یا انسٹنس نیم ٹائپ کر لیں اب اس کیس میں جیسے مثال کے طور پہ ویجو جو ہے یہاں پہ وہ یا تو مشین کا نام ہے جس پہ یہ رن ہو رہا ہے یا ڈومین جس کو جوائن کیا اس کا نام ہے اور ڈیمو اس انسٹنس کا نام ہے سیکول سرور کے جب آپ یہ کریں گے تو نمبر ٹو پہ آپ نے یہ مینشن کرنا ہے کہ آیا آپ نے جو پاس ورڈ ہے وہ جو لاگ ان پاسورڈ ہے ونڈوز کے لاگ ان کا اسی کو استعمال کرنا ہے ڈیٹا کو ایکسس کرنے کے لیے یا کہ آپ نے کوئی خاص پاس ورڈ اور یوزر نیم استعمال کرنا ہے یہ وہ آپشنز ہیں جو کہ سیکل سرور کی انسٹالیشن کے ساتھ آپ طے کرتے ہیں اس لیے ہم نے اس میں سے فرسٹ سلیکٹ کر لی ہوئی ہے تھرڈ آپشن میں اب جو آپ کے پاس ڈیمو سیکل سرور انسٹنس کے پاس جتنے بھی آپ نے ڈیٹا بیسز کریٹ کیے ہوئے ہیں اس کی لسٹ آ جائے گی اور ان میں سے آپ جس ڈیٹا بیس کے اوپر فارم کریٹ کرنا چاہتے ہیں اس کو آپ سلیکٹ کر لیں گے تو فرض کریں کہ ہم چونکہ ایگزام پہ کرنا چاہتے تھے تو ہم نے ایگزام کو سلیکٹ کر لیا جب ہم نے اس کو سلیکٹ کر لیا تو یہاں سے ہم یہاں پہ اس میں یہاں پہ ایک ہوگی اوکے کی یا کریٹ کی آپشن ہوگی اس کو پریس کریں گے تو اس کے بعد آپ کو یہ اسکرین نظر آ جائے گی اب یہاں پر آپ دیکھیے کہ جو آپ جس ڈیٹا بیس سے آپ کنیکٹ ہوئے ہیں کیونکہ پچھلی اسکرین پہ you have given the connection information تو جس ڈیٹا بیس کے ساتھ یو ہیو کنیکٹڈ اس ڈیٹا بیس اس ڈیٹا بیس کے جتنے بھی ٹیبلز ہیں جو آپ نے ڈیفائن کیے ہوئے ہیں وہ یہاں پہ آپ کو سامنے اسکرین کے اوپر نظر آ جائیں گے مثال کے طور پہ آپ یہاں پہ دیکھ رہے ہیں کہ course course offered roll program results وغیرہ وغیرہ یہ وہ تمام ٹیبلز ہیں جو کہ ہم نے اپنے ایگزام سسٹم میں ڈیفائن کیے تھے اور لیفٹ سائڈ پہ جو آپ کے پاس جو ایریا ہے جو آپ کو ونڈو نظر آ رہی ہے اس میں وہ ڈفرنٹ آبجیکٹس ہیں جو کہ مائکروسافٹ ایکسس جو آپ کو آفر کرتا ہے تو ٹیبلس تو لے لیے گئے ہیں وہاں وہاں سے سے that you have defined in the server جو آپ نے ڈیٹا بیس ڈیفائن کیا تھا تمام آ گئے what you are going to do here is کہ you are going to create the forms اور اس کے لیے ظاہر ہے کہ یہاں پہ جو فارمس کی آپشن ہے جو فارمس کا آبجیکٹ ہے آپ اس کو سلیکٹ کریں گے جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں اگلی اسکرین پہ یہاں پر آپ دیکھیے کہ جس وقت آپ فارمس کی آپشن کو سلیکٹ کریں گے تو رائٹ right سائڈ پہ آپ کے پاس دو آپشن ایک تو ہے کہ create form create form in design view اور create form by using wizard اب جیسا کہ اس سے ظاہر ہے کہ ڈیزائن ویو میں ایسا ہے کہ آپ خود سے مختلف چیزوں کو مختلف کنٹرولز کو سلیکٹ کر کے نئے سرے سے ڈیزائن کریٹ کریں گے فارم کا ڈیزائن یا جو دوسری آپشن ہے کہ آپ وزٹ کو استعمال کریں گے ایک جو پروگرام ایک سافٹ ویئر کہہ لیں ایک وزٹ جو کہ مائکروسافٹ ایکسس پرووائڈ کرتا ہے اس کو استعمال کرتے ہوئے you want to create the form تو جو فرسٹ آپشن ہے یعنی یوزنگ دا ڈیزائن ویو آپ بہتر ہے کہ شروع میں وہ نہ کریں because that is meant for the experts تو جب آپ کو تھوڑی پریکٹس ہو جائے اور اس کے بعد آپ وہ آپشن لیں ادروائز جو ایزیئر ون ہے یعنی creating form using the wizard آپ اس کو سلیکٹ کریں جب آپ یہ کریں گے تو آپ کا جو فارم وزٹ ہے وہ ایکٹیویٹ ہو جائے گا اور یہاں سے وہ اسٹارٹ لے گا اس میں سب سے پہلا جو اسٹیپ ہے وہ یہ ہے کہ آپ اس ٹیبل کو یا ٹیبلز کو یعنی ایک بھی ہو سکتا ہے اور ملٹیپل بھی ہو سکتے ہیں ٹیبلز کو سلیکٹ کریں کہ on which you want to design the form یعنی table for which you want to design form for example create an input form تو فرسٹ آف آل سلیکٹر لیں گے تو انیشلیپل we are selecting single table اور اس کے اوپر جو نا ہم فارم کریٹ کریں گے when you have the table اس کے بعد پھر یہ ہے کہ آپ نے اس ٹیبل میں سے نیکسٹ جو چیز آپ نے مینشن کرنی ہے کہ what are the attributes that you want to place on your form اب اس میں ظاہر ہے کہ it depend on your requirement بعض کیسز میں you would like to place all the attributes that are in the table اور بعض کیسز میں ہو سکتا ہے کہ آپ نہ بھی چاہیں مثال کے طور پہ بعض آپ کے جو ایٹریبیوٹس ہیں for let say they are computed یا ڈیرائیوڈ ہیں and for them you do not need to enter the value specifically other you compute their value from لیٹ سے سم ادر ایٹریبیوٹس یا بعض کی ویلو آپ انٹر نہیں کرنا چاہتے اور آپ اس پرٹیکولر یوزر کو یہ ویلو انٹر کرنا دینا, کرنے دینا نہیں چاہتے بلکہ آپ اس کو کسی اور طریقے سے کسی اور فارم سے کرنا چاہتے ہیں تو وٹ ایور آپ نے اس کے بعد بتانا کہ what are exactly the attributes that you want to place on your form تو اس کے لیے آپ کے پاس جو آپشن ہے وہ نیچے نظر آ رہی ہے اور وہ یہ ہے کہ یا تو آپ جتنے بھی اس ٹیبل کے فارم ایٹریبیوٹس ہیں ان تمام کو موو کر لیں فارم کے اوپر یا اگر سلیکٹڈ ونس کو کریں گے تو صرف وہی آ جائیں گے تو لیفٹ سائڈ پہ آپ کو نظر آ رہے ہیں تمام اس کے ایٹریبیوٹس اور رائٹ right سائڈ پہ جو آپ موو کریں گے وہ ایٹریبیوٹ آ جائیں گے جیسے آپ یہاں پر دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے اسٹوڈنٹ ٹیبل کے تمام ایٹریبیوٹس کو ہم نے جب سلیکٹ کر لیا اس سے یہ ہوگا کہ وہ تمام کے تمام جو ہمارے پاس وہ فارم کے اوپر آ جائیں گے پھر اس کے بعد یہاں پہ آپ کو نیچے نیکسٹ کا بٹن نظر آ رہا ہے آپ نیکسٹ کو کلک کریں گے اور جب آگے آئیں گے اب یہ آپ کے پاس ڈفرنٹ آپ کہہ لیں کہ لے آؤٹس ہیں آپ کے سامنے آپ کے پاس جو کہ ایکسس سپورٹ کرتا ہے لے آؤٹ سے کہ آپ کو ڈیٹا جو فارم پہ نظر آئے گا وہ کس شکل میں ہوگا اس کو لے آؤٹ کیا ہوگا ڈفرنٹ ہے یہاں پہ ٹیبلر ہے وہ آپ ڈفرنٹ دیکھ رہے ہیں تو جب آپ ان کو سلیکٹ کرتے ہیں مختلف کو تو آپ کو وہ یہاں پہ لیفٹ پہ جو ونڈو نظر آ رہی ہے وہ آپ کو اس کا جو نا ایک اسٹائل بھی دکھا دے گی کہ وہ جب آپ اگر یہ آپشن سلیکٹ کریں گے تو آپ کو ڈیٹا وہاں پہ کیسے نظر آئے گا اس کے بعد آپ سے پھر نیکسٹ سلیکٹ کیجیے یہاں سے پھر اسٹائل لیں یا اس کا بیک گراؤنڈ کہہ لیں وہ آپ کو اس میں فونٹ بھی کہہ لیں اس کا بیک گراؤنڈ سب کچھ اس میں شامل ہے یہ ڈفرنٹ اسٹائل دیے ہوئے آپ میں سے کوئی سلیکٹ کر لیجیے سے ہم نے یہ سینڈ اسٹون کر لیا سلیکٹ پھر ہم نیکسٹ کا بٹن پریس کریں گے اور فائنل جو ہے وہ ہمارے پاس یہ جو اسکرین ہے اس کی فارم وزٹ کی یہ آ گئی ہے اور اس میں ہم سے وہ نام پوچھ رہے and initially the wizard has placed the name of the table as the name of the form or it's up to you if you want to change it you can change it anyway ہم اپنے فارم کا نام چینج نہیں کرتے اور we leave it like that اور اس کے بعد جو سے فنش کا بٹن ہے وہ پریس کر لیں گے اور اگر آپ نے کوئی چینج کرنی ہے اس میں تو آپ دوبارہ اس کو بیک کے ذریعے میں چینج کر سکتے ہیں سو so, ہم یہ کرتے ہیں کہ ہم اس کو فنش کا بٹن پریس کرتے ہیں تو ہمارے پاس یہ انیشلی جو ہے ہمارے پاس ایک فارم کا جو ہے لے آؤٹ وہ آ جائے گا فارم جو اس وقت آپ نے ابھی اسکرین کے اوپر دیکھا ہے وہ اس کا ایک ڈیزائن ویو ہے ڈیزائن ویو سے مراد یہ ہے کہ اس کے اندر آپ جو ہے اس کے جو فیلڈس کی پلیسمنٹ ہے اس کا ڈیزائن آپ کو نظر آ رہا ہے اور آپ اس ویو کے اندر اس ویو کے اندر آپ اس اس کے کے ڈیزائن میں چینج کر سکتے ہیں اور وہ یعنی جو بھی چینجز ہم کریں گے آپ آگے ہم ایگزامپل میں دیکھیں گے وہ تمام چینجز جو ہیں وہ اسی ڈیزائن ویو کے دوران ہی ہم اپنے فارم میں کریں گے اس کے علاوہ آپ اسی فارم کو کچھ اور ویوز کے اندر بھی جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں تو وہ ویوز جو ہے آپ کو اگلی اسکرین کے اوپر نظر آئے گا یہ وہ ویو ہے جس that is called the form view form view میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ فارم اس وقت آپ کو نظر آ رہا ہے اور اس میں آپ دیکھیے کہ آپ کو پریکٹیکلی جو پیس ہے جو ٹیکسٹ ایریا ہے اس میں آپ کو ریکارڈ نظر آ رہے ہیں اس کو آپ کو ڈیٹا نظر آ رہا ہے اس کے برعکس اگر آپ پچھلی اسکرین پہ دیکھیں تو وہاں پہ آپ کو دونوں جگہوں پہ یعنی ایک لیفٹ سائڈ پہ لیبل ہے جو ایٹریبیوٹ کا وہاں پر بھی اور جو رائٹ right پہ اس کا اسپیس ہے جو ٹیکسٹ ایریا ہے وہاں پر بھی آپ کو دونوں جگہ ایٹریبیوٹ کا نام نظر آ رہا ہے لیکن اگر آپ دیکھیں اس کو ڈیٹا ویو کے اندر تو ڈیٹا ویو کے اندر آپ کو ایٹریبیوٹس کے نام تو نظر آ رہے ہیں کی جگہ پہ لیکن جو ایکچولی ٹیکسٹ ایریا ہے اس کے اندر آپ کو ریکارڈ نظر آ رہے ہیں اور یہاں پہ اسکرین کے نیچے اس میں کے پاس پوائنٹر ہوتا ہے اگر آپ اس کو پوائنٹر کے ذریعے آپ اپنے جو ٹیبل ہے اس میں آپ آگے پیچھے موو کر سکتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اگلا ریکارڈ دیکھنا چاہتے ہیں اس سے اگلا اس سے اگلا تو وہ وہ پریس کرتے رہیں بٹن یا وہ وہ آئکن پریس کرتے رہیں اور اگر آپ نے پچھلا ریکارڈ دیکھنا ہے تو آپ پیچھے موو کر سکتے اس طرح سے یہ آپ کا ڈیٹا ویو ہے جس میں کہ آپ فارم سوری یہ آپ کا فارم ویو ہے جس کے اندر کہ آپ اپنے فارم کے اندر ڈیٹا کو دیکھتے ہیں فرام یور ٹیبل اور جو آپ کا ڈیزائن ویو ہے اس کے اندر آپ اپنے فارم کا ڈیزائن دیکھتے ہیں جس میں کہ آپ چینج بھی کر سکتے ہیں اس کا مطلب یہ کہ when you are in the form view اس وقت آپ اپنے فارم کا ڈیزائن چینج نہیں کر سکتے ڈیئر اسٹوڈینٹس فارمس بنانا یا اسی طرح سے جو مختلف رپورٹس بنانا it is a sort of artistic job اور جو کمپیوٹر سائنس کے اسٹوڈینٹس ہوتے ہیں یا جو سائنٹسٹ ہوتے ہیں ان کے اندر وہ آرٹسٹک سائنس یا اسٹیٹک سائنس کتنی ہوتی ہے اس کا اندازہ آپ کو ہو جائے گا جو میں نے فارم بنانا ہے جو میں فارم بناؤں گا اس دوران اس سے آپ کو اندازہ بھی ہو جائے گا لیکن کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ فارم جب بنائیں تو اس میں آپ اپنی جو جو آپ کی اسٹیٹک ہے آپ کی جو آرٹسٹک سینس ہے جو آرٹسٹک ٹچ ہے آپ کا اس کو استعمال کیجیے اور اس کے جو مطلب پیچھے جو ایک آئیڈیا وہ یہی ہے کہ جو بندہ اس پہ نظر ڈالے اسکرین کے اوپر جو پہ آپ نے ایک فارم بنایا ہوا ہے تو وہ دیکھنے بھی میں بھی اٹریکٹو لگے اور جو وہ چیز کنوے کرنا چاہتا ہے جو چیز دکھانا چاہتا ہے یوزر اس میں سے ایزیلی پک کر لے یا اس ایزیلی فائنڈ آؤٹ کر لے یعنی کہنے کا مطلب یہ کہ فارم کی جو ارینجمنٹ ہے اس کے کوئی لگے بندے سول تو ہیں جو کہ ہم نے کچھ پچھلے لیکچر میں پڑھے تھے کچھ آئندہ آج بھی لیکچر میں پڑھیں گے لیکن اصل میں الٹیمیٹلی جو اس میں چیز میجر رول پلے کرتی ہے وہ آپ کی اپنی تھنکنگ ہے اس لیے آپ اپنے اس کو تھنکنگ کو استعمال کیجئے اور اس میں یہی آپ مدد چیز کو مد نظر رکھیے کہ وہ دیکھنے میں بھی اٹریکٹو نظر آئے اب بیسک طرح کا فارم تو ہم نے بنا لیا تھا تو جو اب ہم اس میں مختلف کام کرنے جا رہے ہیں پہلی چیز تو یہ ہے کہ ہم نے جیسے آپ کے سامنے سب فارم نظر آ رہا ہے پہلا کام ہم نے یہ کیا کہ ہم نے بجائے اس کو کہ یہ بالکل ایک وہ ٹیگ کی شکل میں جیسے اوپر تلے تمام ایٹریبیوٹس پڑے ہوئے تھے ہم نے پہلا کام یہ کیا کہ ہم نے ان کی جو ارینجمنٹ ہے وہ چینج کیا اور ہم نے اس کو اسپریڈ کر دیا ہے پوری اسکرین کے اوپر اب وہ جو پوری اسکرین ہے آپ کی ایک لحاظ سے وہ بیلنس نظر آتی ہے کہ وہ اس میں ایسا نہیں کہ ایک کارنر بالکل پڑے ہوئے اور باقی آپ کی ساری اسکرین خالی ہے بلکہ وہ پوری اسکرین پہ اسپریڈ ہے اور آپ کو اس سے جو اسکرین ہے یا آپ کو فارم ہے وہ بیلنس ہو جائے گا اس میں ایک اور چیز یہ دیکھیے کہ when you defined of the when are designing your database at that time the perspective was کہ آپ میننگ فل نیم ہو لیکن at the same time because when you are doing the program تو اس میں ہوتا ہے کہ آپ کو نام بار بار ٹائپ کرنے پڑتے ہیں تو اس میں آپ کا آبجیکٹو یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ میننگ فل بھی ہو لیکن ساتھ اتنے لینتھی بھی نہ ہو وہ ٹائپنگ میں پرابلم ہو تو وہاں پہ there are you use different abbreviation for the attributes جیسے آپ یہاں پر دیکھ رہے ہیں کہ S S S S T T T T I D F name یا ایڈریس فون لائک دس آپ نے وہاں پہ ایبریویشن استعمال کی ہوئی ہیں اور اس وقت جو آپ کے سامنے فارم ہے وہاں پر بھی آپ کو وہ ایبریویشن ہی نظر آ رہی ہیں but the thing is the form is going to be used الٹی end users and for them these abbreviation could be confusing اور دوسری بات یہ ہے کہ اب آپ کو یہ چیز بار بار ٹائپ نہیں کرنی you have to do you have to do it just just once تو اس لیے اب یہاں پہ وہ جتنی آپ کے پاس تھی ایبریویشن والی جو آپ کی اپروچ تھی جو وہ اختصار والی تھی اس کو اب آپ چھوڑیے اور یہاں پہ ایک نارمل انگلش میں ایک کامن مین کے لیے جو چیزیں ہیں نا جو ان کے پریکٹیکلی نیم ہے ایکچوئل نیم ہے ان کو استعمال کیجیے مثال کے طور پہ جیسے ایس ٹی آئی ڈی ہے تو یہ اب آپ کو پتا ہے کہ S T U are abbreviating for student اب اس کو اب مت کیجیے اس کو کمپلیٹ لیجیے لکھ لیجیے اسٹوڈینٹ چاہے تو آئی ڈی لکھ لیں کیونکہ I D is quite established کہ لوگوں کو پتا کہ آئی ڈی ایک خوبی ورڈ بن چکا ہوا ہے یا آپ بے شک چاہیں تو پورا آئیڈینٹیفکیشن لکھ دیں ایسی ایس ٹی نیم ہے تو اسٹوڈنٹ نیم یا جسٹ نیم بھی کافی ہے اسی طرح جیسے ایس ٹی ایڈریس ہے اس کو کہیں ایڈریس آف اسٹوڈینٹ یا جسٹ ایڈریس بھی لائک دیٹ اس کا مطلب ہے کہ آپ نے جو ان کے لیبلز استعمال کرنے ہیں میننگ ابھی میں نے جو ابھی آپ سے بات کہی ہے میننگ فل نیمز والی چیز وہ بھی میں نے یہاں امپلیمنٹ نہیں کی الٹیمیٹلی ول بی امپلیمنٹڈ یہاں پہ ایک اور چیز یہ کہ فرض کریں کہ آپ نے انیشلی کوئی ایٹریبیوٹ جو تھے وہ کو شامل کر لیا ہوا تھا اپنی فارم میں اگر آپ اس کو ڈیلیٹ کرنا چاہتے ہیں that is no problem at all آپ اس ایٹریبیوٹ کو سلیکٹ کیجیے اور اس کے بعد سمپلی ڈیلیٹ پریس کریں تو وہ ایٹریبیوٹ آپ کا غائب ہو جائے گا اسی طرح فرض کریں کہ اگر آپ نے کوئی ایٹریبیوٹ ایڈ کرنا ہے مطلب آپ نے چاہے ہو سکتا ہے کہ آپ نے شروع میں فارم ڈیزائن کرتے ہوئے یا فارم وزٹ کے اندر جب آپ فارم شروع میں ڈیزائن کر رہے تھے اس وقت آپ نے کچھ ایٹریبیوٹ مس کر دیے تھے یا ایک پاسبلٹی یہ ہے کہ آپ نے فارم ڈیزائن کرنے کے بعد کوئی کوئی ایٹریبیوٹ آپ نے ٹیبل میں ایڈ کیا ہے and now you want to put that attribute in the form یا یہ ہو سکتا ہے کہ آپ نے ایک دفعہ ایک ایٹریبیوٹ ڈیلیٹ کر دیا ہے اس کو دوبارہ شامل کرنا چاہتے ہیں whatever if you want to add an attribute of the table into your form اس کے لیے طریقہ یہ کہ جیسے آپ نے اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں کہ آپ ویو میں جائیے اور ویو میں جا کے پہلے یہاں پہ ایک آپشن ہے فیلڈ لسٹ کی جو کہ اس وقت یہاں پہ سلیکٹ ہوئی ہے آپ جب فیلڈ لسٹ کو سلیکٹ کریں گے تو اس طریقے سے آپ کو وہ ٹیبل کے جس ٹیبل جس فارم کے پورشن میں آپ اس وقت ہیں وہاں پہ جو ٹیبل ایکٹیو ہے اس ٹیبل کے ایٹریبیوٹس آپ کو سامنے نظر آ جائیں گے اب فرض کیجئے کہ ہم نے بعد میں ایک ایٹریبیوٹ ایڈ کیا تھا اسٹوڈنٹ سیکس کا تو ہم اس ایٹریبیوٹ کو آپ فارم پہ ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس پرٹیکولر ایٹریبیوٹ کو سلیکٹ کیجئے جیسے آپ کو یہاں پر نظر آ رہا ہے اور پھر اس کو آپ سمپلی اسی جو ونڈو ہے یہاں سے آپ اس کو ڈریک کریں اور اپنے فارم کے اوپر ڈراپ کر لیں تو یہ جیسے باقی ایٹریبیوٹس آپ کے فارم پہ موجود ہیں اسی طرح سے this attribute will also appear now on your form اسی طرح ایک اور ہمارے پاس آپشن ہے کہ ہم اپنے فارم کے اوپر ایک آپشن گروپ کنٹرول بھی شامل کرنا چاہتے ہیں اس میں یہی ہوتا ہے کہ اس کا بیسک آئیڈیا یہی ہے کہ جب آپ کے پاس ملٹیپل کوئی چوائسیز ہوں اور میں سے آپ کوئی ایک سلیکٹ کرنا چاہتے ہوں تو اس کیس میں آپ آپشن گروپ کنٹرول کو یوز کر لیتے ہیں دیکھیے کومبو باکس بھی آپ کو یہ دیتا ہے کہ وہ ملٹیپل چوائسیز آپ کو دیتا ہے اور یہ جو آپشن گروپ ہے یہ بھی یہی کرتا ہے دونوں میں ڈفرنس یہ ہے کہ کومبو باکس جو ٹائپ کے جو کنٹرولز ہیں آپ اس سچویشن میں استعمال کرتے ہیں کہ جس وقت آپ کے پاس جو نمبر آف پاسبل ویلوز ہیں وہ چینج ہو سکتی ہیں وہ انکریز یا ڈیکریز ہو سکتی مثال کے طور پہ آپ دیکھیں کہ جیسے ہم نے جو پروگرام نیم ایٹریبیوٹ تھا we change the type of the program name attribute as combo box why because the value of the program name attribute will be taken will be picked from the program table logic کیا ہے لاجک یہ ہے کہ جس وقت ایک یوزر نے ڈیٹا انٹر کرنا ہوگا فرض کریں ہم ایک نیا اسٹوڈنٹ ایڈ کر رہے ہیں ہم نے اس کے ڈفرنٹ ایٹیبیوٹ ایڈ کیے when we want to enter the program name دو طریقے تھے اگر if you have left it if you have if you would have left it as the text box اس کیس میں یہ ہوتا کہ یوزر کو خود ٹائپ کرنا پڑتا پروگرام نیم اس کیس میں پرابلم یہ تھا کہ آپ کا یوزر ہے وہ ہو سکتا ہے کہ ایک غلط ویلو ٹائپ کر غلط ویلی سے ہماری مراد یہ ہے کہ وہ کوئی ایسا پروگرام نیم ٹائپ کر دیتا that is not there in the program table اور یہ آپ کو پتا ہے کہ we have defined a primary foreign key link between the student and the program table why so that you or a user could not enter an invalid program name کیونکہ لیئر program name in student as the foreign key تو اس میں وہی ویلو آ سکے گی جو کہ ایگزٹ کرتی ہے پروگرام نیم پروگرام ٹیبل کے اندر اب فرض کریں کہ اگر آپ اس کو ایز ٹیکسٹ باکس چھوڑ دیتے ہیں then it becomes the responsibility of the user to enter a valid program name اب فرض کریں کہ یوزر جو ہے اس کو نہیں پتا کہ میرے پاس ویلڈ پروگرام نیم کون کون سے ہیں تو پھر وہ just matter of hit and trial اور یوزر کو پتا بھی نہیں چل رہا کہ مجھے کیا کرنا ہے اگر آپ اس کو بنا دیتے ہیں کومبو باکس اس میں فائدہ یہ ہوگا کہ جب یوزر پہنچے گا پروگرام نیم پہ ڈیٹا انٹر کرتے ہوئے تو وہاں پہ جب کلک کرے گا اس کے اوپر پروگرام نیم ایٹریبیوٹ کے اوپر تو they will be drop down list کہ جس میں جتنے بھی پروگرام اس وقت ہمارے پاس ہیں پروگرام ٹیبل کے اندر وہاں سے اٹھا کے تمام پروگرام نیم ہم پہ شو کر دے گا اور وہاں سے وہ سلیکٹ کر لے گا یوزر یہ تو وہ سچویشن تھی کومو باکس آپ نے استعمال کیا کہ جب آپ کے پاس جو پاسبلٹی ہے پروگرام نیمز کی وہ ویری کرتی ہے کہ آپ نے کہا کہ جتنے بھی پروگرام ٹیبل کے اندر پروگرام نیم سب کو اٹھا کے لے آؤ چاہے اس میں دو ہیں چاہے دس ہیں چاہے پندرہ چاہے بیس ہیں جتنے بھی ہیں وہ آ جائیں گے but you are not sure or the number of option is not fixed جبکہ جو ہمارے پاس آپشن گروپ والی سچویشن ہے اس میں یہ ہے کہ ہمارے پاس جو آپشن ہیں ان کی تعداد فکس ہے مثال کے طور پہ جیسے ہم سیکس کی بات کرتے ہیں تو سیکس میں آپ کے پاس آپشن ہیں میل فیمل اور ایون آپ اگر کوئی اور آپشن بھی کنسیڈر کرتے ہیں تو اب بھی فکسڈ ہی ہیں تین ہوں گی یا چار ہوں گی لیکن وہ ایسا نہیں ہے کہ وہ ویری کریں گی تو ایسی سچویشن میں کہ جب آپ کے پاس آپشن فکسڈ ہیں اور ان میں سے آپ نے کوئی ایک سلیکٹ کرنی ہے تو پھر اس آپشن گروپ جو آپ کے پاس کنٹرولرس کو استعمال کرتے ہیں تاکہ ان کو آپ ایک اسٹیٹیکلی یا فکس کر کے ڈیفائن کر دیتے ہیں اور آپ کو پتا کہ یہ یہی رہے گی چینج نہیں ہوگی جبکہ کامو باکس اس سچویشن میں ہے کہ جب آپ کے پاس جو آپشن ہیں وہ ویری کر سکتی ہیں تو جتنی بھی آپشن ویری کریں گی وہ اتنا ہی کامو باکس آپ کا جو ان کو ایڈجسٹ کر لے گا اور اس میں سے آپ سلیکٹ کر سکیں گے تو یہی وہ میں نے آپ سے کہا نا کہ آپ جیسے فرض کریں جیسے سیکس کی بات کی ہے تو آپ نے اس کو میل فیمل کی آپشن دے دی اب user is bound to enter any one of them اگر اس کو آپ اوپن چھوڑ دیتے تو ہو سکتا ہے کہ ایک کوئی آدمی ایک یوزر انٹر کرتے کر اس کو کرتا ہے میل کوئی کرتا ہے فیمل کوئی کرتا ہے ایم کوئی کرتا ہے ایف کوئی کرتا ہے مردانہ کوئی کرتا ہے زنانا لائک دیٹ اس میں جو پھر آپ کا ڈیٹا انٹر ہو رہا ہے ڈیٹا بیس کے اندر اس آپ کا کنٹرول نہیں ہے یو ڈونٹ نو پرسائزلی کہ آپ کے ڈیٹا بیس میں کیا آ رہا ہے اور جو کچھ ہے اس کا مطلب کیا ہے تو آپ یوزر کو جس جگہ پہ آپ فیل کرتے ہیں کہ باؤنڈ کرنا چاہیے وہاں پہ اس کو باؤنڈ کریں لیکن ایسا بھی نہ ہو کہ بالکل وہ ایک اس کو بس آپ چھوٹی سی دنیا دے دے کے وہی دنیا دیکھ سکے نہیں جہاں پہ آپ محسوس کریں کہ یہاں پہ you should bound the user do it لیکن ادر وائز اس کو فارم کے اوپر لبرٹی بھی دی اب یہاں پر اگر آپ دیکھیں کہ ہم نے جو ہمارے پاس جو سیکس ایٹریبیوٹ تھا اس کے لیے ہم نے یہ کیا کہ ہم نے ایک آپشن گروپ کنٹرول کو ہم نے ڈیفائن کرنا چاہا and for that we selected this button from here جو آپ کے لیفٹ سائڈ پہ جو پوری ایک باکس ہے آپشن باکس میں سے کنٹرول باکس جو آپ ان میں سے آپ نے وہ سلیکٹ کیا بٹن آپ نے جو کہ آپشن گروپ آپ کو شو کر رہا ہے تو سب سے پہلے وہ آپ سے پوچھے گا کہ آپ نے جو آپشن گروپ میں ڈفرینٹ آپشن دینی ہے آپ نے ان کو نام کیا دینا ہے تو یہاں آپ نے آپ نے کہا کہ ایک آپشن کو میں نے میل کا نام دینا ہے ایک آپشن کو میں نے فیمل کا نام دینا ہے اوکے آپ نے نیکسٹ پریس کیا پھر یہاں پہ کہا کہ do you want one option to be default choice default value کو اندازہ ہے کہ ڈیفالٹ سے کیا مراد ہوتی ہے تو اگر آپ اس کو نو کر دیتے ہیں تو ان میں سے کوئی بھی انیشلی ہائی لائٹ نہیں ہوگا لیکن اگر آپ کسی کو ڈیفالٹ کر دیتے ہیں تو جس ویلو کو آپ ڈیفالٹ ڈکلیئر کریں گے وہ ہائی لائٹڈ ہوگی شروع میں اس کے بعد یہ وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ جب کسی ایک ویلو کو سلیکٹ کریں تو ویلو ریٹرن کیا ہو یعنی میل اور فیمل کے اگینسٹ ریٹرن کیا ہوگی تو آپ نے یہاں پہ کر دیا ویلو ون اور ٹو فائن نیکسٹ کیا آپ نے اب اس کے بعد جو سوال آپ سے پوچھتا ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے یہ جو آپشن گروپ بنایا ہے اس میں جب آپ آپریشن کریں گے تو جو ویلو اس کے اگینسٹ جنریٹ ہوگی جس کو ابھی ہم نے جسٹ فکسڈ ایز ون اور two in which attribute should this value move ہم نے یہاں پہ جو اسٹوڈنٹ سیکس ایٹریبیوٹ جو ڈیفائن کیا ہوا تھا ہم نے اس کو نامنیٹ کر دیا کہ اس کی ویلو اس ایٹریبیوٹ پہ جانی چاہیے تو اس طرح سے ہم نے ایک جو آپشن گروپ کنٹرول تھا اس کو ہم ڈیفائن کیا اور ہم آخر میں دیکھیں گے کہ اس اس میں کی امپلیمنٹیشن کیسے ہوگی ہمیں نظر کیسے آئے گا اس کے علاوہ ابھی تک آپ نے دیکھا تھا کہ آپ کو اپنے فارم کے اوپر جو ٹیکسٹ لکھا ہوا ہے وہ بہت چھوٹے سائز کا اگر اگر آپ اس کا سائز انہانس کرنا چاہتے ہیں اگر کسی ایک پرٹیکولر ایٹریبیوٹ کا سائز انہانس کرنا چاہتے ہیں تو اس کو سلیکٹ کر لیں اگر تمام کا سائز انہانس کرنا چاہتے ہیں اس میں یہ کہ آپ ایڈٹ آپشن میں جا کے سلیکٹ آل کر لیجئے جیسے آپ کو اسکرین پہ نظر آ رہا ہے کہ تمام آپ کے جو ایٹریبیوٹ ہیں وہ سلیکٹ ہو جائیں گے اس کے بعد آپ کے پاس یہاں پہ جو فونٹ سائز کی آپشن ہے وہاں سے آپ جو بھی سائز چاہتے ہیں لائک جیسے ہمارے پاس جو اس وقت ہائی اسکرین کے اوپر وہ 14 ہے آپ نے اس کو سلیکٹ کر لیا تو تمام جو آپ کے ایٹریبیوٹ ہیں ان کا سائز انلارج ہو جائے گا لیکن ہو سکتا ہے کہ جیسے آپ یہاں پر دیکھ رہے ہیں کہ آپ کو کچھ یہ پھنسے ہوئے نظر آ رہے ہیں جیسے جیسے کہ وہ کسی کی وہ شرٹ کا کالر ٹائٹ ہو تو وہ جیسے گردن پھنسی ہوتی ہے تو ایسے اس میں پھر آپ کو یہ کرنا پڑے گا کہ آپ کو ہر ایک پہ جا کے اس کو انلارج کرنا پڑے گا آپ کو انلارج کر سکتے ہیں اپنی کنوینئنس کے مطابق کو ڈریک کر کے آپ انلارج کر سکتے ہیں so this is what we have done with our form so so for کہ اس میں آپ دیکھیں کہ جتنے بھی تک ہم نے باتیں کی ہیں مثال کے طور پہ اس میں اسٹوڈنٹ آئی ڈی ہم نے کر دیا ہاں اسٹوڈنٹ نیم کے ساتھ ہم نے گڑبڑ تھوڑی کر دی ہے سیکس کے ساتھ ہم نے آپشن گروپ اٹیچ کر دیا اب اس تمام ایکٹیویٹیز کے بعد جو ہم نے ابھی چینجز ڈسکس کی ہیں یہ تمام چینجز کرنے کے بعد جو ہمارے فارم کی شکل بنتی ہے وہ یہ ہے اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے ماس وائے اسٹوڈنٹ نیم کے تمام ایٹریبیوٹس کے جو ان کے لیبلس تھے وہ سیٹ کر دیے پراپر نیم دے دیے اس کے علاوہ ہم نے پروگرام کو کنورٹ کر دیے کومو باکس میں اس کے علاوہ سیکس کو ہم نے آپشن گروپ میں کنورٹ کر دیے اور جب ہم اس فارم کو دیکھتے ہیں فارم ویو کے اندر تو یہ ہمارے پاس ڈیٹا ہے اس میں اگین انفارچونیٹلی بعض ایٹریبیوٹس ہمارے پاس ایم ہیں لیکن آپ یہ دیکھیے کہ جو آپ کے پاس آپشن گروپ ہے اس میں چونکہ ہمارے پاس جو ڈیٹا ہم نے آلریڈی ان پٹ کیا ہوا تھا اس میں جو ہمارے پاس سامنے اس وقت ریکارڈ ہے وہ ہے فیمل کا تو اس لیے ہمارے پاس جو ہمارے پاس جو آپشن گروپ میں جو ہمارے پاس بٹن میں جس میں کلک ہوا ہوا ہے جو بٹن سلیکٹڈ ہے وہ فیمل والا ہے تو یہ تو ہمارے پاس ایک بہت سمپل سا فارم ہے اور اس میں ہم نے ایٹریبیوٹ کے ساتھ جو ڈفرنٹ ٹریٹمنٹس کیا ہے وہ آپ نے دیکھا ہے اب نیکسٹ چیز جو ہم اس فارم کے ساتھ کرنے جا رہے ہیں کہ we are going to add different command buttons into our form اور کمانڈ بٹنس کا پرپز یہ ہوتا ہے کہ آپ جو ڈفرنٹ ایکٹیویٹیز پرفارم کرنا چاہتے ہیں اپنے فارم کے اندر اس کو آپ کمانڈ بٹن کے ذریعے کرتے ہیں اور ساتھ ہی آپ ڈفرنٹ کمانڈ کے اندر فنکشنلٹی بھی ایڈ کر سکتے ہیں تھرو پروگرامنگ ابھی ہم جو بٹن ایڈ کرنے جا رہے ہیں وہ سمپل بٹن آپ دیکھیے مثال کے طور پہ اب یہ پہلا ہے کہ آپ نے جو آپ کے پاس سائٹ پہ جو ٹول بار تھا وہاں سے آپ نے سلیکٹ کر لیا ایک کمانڈ بٹن کا آئکن اس کو سلیکٹ کر کے جب آپ نے ڈراپ کیا اپنے فارم کے اوپر تو کمانڈ بٹن وزٹ جو ہے وہ اوپن ہو گیا اب کمانڈ بٹن کی جو کیٹیگریز ہیں وہ آپ کو لیفٹ سائڈ پر نظر آ رہی ہیں کہ record navigation record operation form operation report operation application اور مسلینیس ان میں سے فرض کیجیے ہم سلیکٹ کرتے ہیں ریکارڈ نیویگیشن اب ریکارڈ نیویگیشن میں یہ ہمارے پاس مختلف پانچ چھ سات آپریشن لکھے ہوئے ہیں فرض کریں ہم ان میں سے سلیکٹ کرتے ہیں گو ٹو نیکسٹ ریکارڈ اس کو جب نیکسٹ پریس کریں گے تو یہاں آپ سے یہ پوچھتا ہے کہ جو بٹن آپ کو نظر آئے گا اپنے فارم کے اوپر do you want to place a figure an icon اور جو you want to place some text into that with in that button یعنی اس بٹن کے اندر کیا کوئی فگر چاہتے ہیں یا آپ اس میں کوئی ٹیکسٹ چاہتے ہیں لیٹ سے ہم یہاں پہ چاہتے ہیں کہ ہمیں ایک پکچر یا ہمیں ایک فگر چاہیے وہ سلیکٹ کر لی اور جو ہمیں نظر آئے گی وہ لیفٹ سائڈ پہ آپ کو اس کا سیمپل بھی نظر آ رہا ہے اس کے بعد لاسٹ uh, اس میں جو اسکرین ہے اس پہ ہم سے پوچھتا ہے کہ آپ اس کمانڈ بٹن کا نام کیا رکھنا چاہتے ہیں فرض کریں اس کا نام ہم کہہ دیتے ہیں نیکسٹ ٹریک جب ہم فنش کریں گے تو اب یہ دیکھیے کہ یہ جو لیفٹ موسٹ آپ کو بٹن نظر آ رہا ہے نیچے یہ آپ کو نظر آ رہا ہے نیکسٹ ریکارڈ کا اور اسی طرح ہم نے یہاں پہ آپ کے سامنے اس کا جو فارم نظر آ رہا ہے یہاں ہم نے یہ کیا ہوا کہ کچھ اور بٹن بھی ایڈ کر دیے مثال کے طور پہ جو نیچے ہی جو دوسرا بٹن ہے جس کے ساتھ ایک ایرو ہیڈ اور اسٹار بنا ہوا ہے یہ ہے فائنڈ نیکسٹ کا اسی طرح اسی طرح اس میں جو آپ سائڈ پہ جو بٹن دیکھ رہے ہیں تین اس پہ ہم نے کلیئرلی جو ہے وہ کہ لیبل لکھے ہوئے ٹیکسٹ لکھا ہوا مثال کے طور پہ find record delete record close form اب جو یہ کلوز فارم بٹن ہے یہ آپ کو اس سے سمجھ آ گیا ہوگا کہ that we selected from the form command category کیونکہ میں آپ سے کہا تھا نا کہ ڈفرنٹ آپریشنس تھے ڈفرنٹ ٹائپ کی کیٹیگریز تھی کمانڈ بٹنس کی اس میں جو فارم آپریشن تھے وہاں سے ہم نے سلیکٹ کیا اور یہ ہم نے بنا لی ایک بٹن کریٹ کر دیا اس کے علاوہ آپ ٹاپ پہ دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے ایک اس میں لیبل بھی ایڈ کر لیا جو کہ یہ شو کر رہا ہے کہ اس فارم کا پرپز کیا ہے اور پرپز کا کیا ہے ایڈ اسٹوڈنٹ ریکارڈ یہ ہم نے بولڈ کر کے لکھ دیا تاکہ فارم پہ سب سے پہلے پرومینٹ یہی چیزوں کہ ہم اس فارم کے ذریعے کیا کر رہے ہیں اس کے بعد اگر آپ اس فارم کو فارم ویو میں دیکھیں تو یہ دیکھیے کہ آپ آپ کو اس طرح سے نظر آئے گا اگین آپ دیکھیں کہ یہ ہمارے پاس ایک ریکارڈ ہے یہاں پہ ہمیں جو تہرائی جا اسٹوڈنٹ اس کا ریکارڈ نظر آ رہا ہے اور اس پہ پھر دیکھیں آپ کے تمام ڈیٹا نظر آ رہا ہے اور سیکس کے کیس میں چونکہ یہ فیمل اگین تو یہاں پہ جو اس کے فیمل والا جو اس کا بٹن ہے وہ سلیکٹڈ ہے تو اس طرح سے یہ آپ کا ایک سمپل سا فارم آپ کو یہ نظر آ گیا ڈیئر اسٹوڈینٹس یہ آپ کو ایک فارم کی شکل نظر آ گئی اس میں آپ نے ابھی تک دیکھا کہ آپ کیسے فارم بناتے ہیں اس کے آپ سلیکٹ کرتے ہیں اس کو ایڈجسٹ کرتے ہیں اور اس فارم کے ذریعے کیسے آپ کو ڈیٹا نظر آئے گا کیسے نیویگیشن کریں گے اور اسی فارم کے ذریعے آپ ڈیٹا ایڈ بھی کر سکتے ہیں جب آپ ریکارڈ کے آخر میں پہنچ جائیں گے یا آپ چاہے تو اس میں بٹن ایڈ کر لیں ایڈ نیو ریکارڈ کا اس کے ذریعے آپ جو ہے نا اس میں ریکارڈ ایڈ کر سکتے ہیں یہ ایک بہت سمپل فارم تھا جس کے اندر you have used just one table اب ظاہر ہے کہ جیسے آپ کو میں نے بتایا تھا کہ آپ کے ریئل لائف ایپلیکیشن میں آپ کو پاس اکثر ایپلیکیشن ایسی ہوتی ہیں دیٹ انوالو ملٹیپل ٹیبلس اس فارم میں ایک ٹیبل انوالو تھا اب جو فارم میں آپ کو دکھانے جا رہا ہوں اس میں نسبتاً تیزی کے ساتھ میں نے مطلب وہ اتنی ڈیٹیل سے جیسے میں آپ کو یہ پہلا بیسک فارم ایکسپلین کیا تھا اتنی ڈیٹیل اتنی ڈیٹیل سے نہیں ہے بلکہ ویری فاسٹلی اور سوئفٹلی میں آپ کو دکھا رہا ہوں کہ اس کو ہم نے فارم کیسے کریٹ کیا ہے اب یہ فارم جو ہے اٹ انوالوز ملٹیپل ٹیبلس اور بیسیکلی ہم نے اس فارم میں چار ٹیبل استعمال کیے اب ملٹیپل ٹیبلس کو ایک فارم کے اوپر پلیس کرنے کے مختلف طریقے ہوتے ہیں وہ تو جب آپ کوئی ٹول پڑھیں گے چاہے جو بھی آپ ٹول استعمال کرتے ہیں وی بی استعمال کرتے ہیں یا مائکروسافٹ ایکسس یا کوئی اور ٹول استعمال کرتے ہیں تو وہ تو اس کی اپنی ایک ڈفرنٹ ٹیکنیکس ہوں گی کہ کیسے آپ ملٹیپل فارمس کو انوالو کرتے ہیں ایک فارم کے اوپر لیکن ابھی جو میں نے یہاں پہ ایگزامپل فارم کریٹ کیا ہوا ہے وہ میں آپ کو ایکسپلین کرتا ہوں کہ کس طرح سے میں نے یہ فارم بنایا ہوا اور کیسے اس میں ملٹیپل ٹیبل انوالو ہوئے ہیں اس فارم کا بیسیکلی سینیریو یہ ہے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم اپنے اسٹوڈینٹس کو جو ہمارے اسٹوڈینٹس ہیں ان کو ہم انرول کریں اب صورتحال یہ ہے کہ ہمارے پاس ایک پروگرام کا ٹیبل ہے جس سے ہم کہتے ہیں کہ ہمارے پاس ڈفرنٹ پروگرام آفر کرتے ہیں جیسے ایم سی ایس ہے بی سی ایس ہے بی بی اے وغیرہ یہ ہمارے پاس ڈفرنٹ پروگرامس ہیں اس کے بعد یہ ہے کہ ہر پروگرام میں ڈفرنٹ کورسز آفر ہوتے ہیں یا ڈفرینٹ کورسز انکلوڈیڈ ہیں اب جس وقت ہمارے پاس پروگرام آ گیا پروگرام ٹیبل آ گیا اس کے تمام ریکارڈ آتے ہیں اسی طرح اس سے جو ریلیٹڈ اسٹوڈینٹس ہیں وہ آ گئے اور اس کے بعد جو اس پروگرام کے ڈفرینٹ کورسز ہیں وہ آگے اس کے بعد پھر ہم یہ دیکھنا چاہیں گے کہ دو چیزیں ہیں ایک بات تو یہ ہے کہ اس پروگرام میں کون سا اسٹوڈینٹس کون کون سے پروگرام میں انرولڈ ہے ایک بات دوسری بات یہ ہے ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس پروگرام کے جو یہ اسٹوڈنٹ ہے ان میں سے اس اسٹوڈنٹ کو ہم اس پروگرام میں انرول کرنا چاہتے ہیں تو ڈاؤن بلو آپ کو انرول کا ٹیبل نظر آ رہا ہوگا تو اس سے آپ کو ہوگا یہ کہ آپ نے پروگرام اور اسٹوڈنٹ uh, اور کورسز نظر آ رہے ہیں اور وہاں سے پھر آپ یہ کریں گے ان کو آپ سلیکٹ کر کے پلیس کریں گے انرول کے اندر ایک تو آپ ان کو انرول کریں گے اور دوسری ایکٹیویٹی آپ یہ پرفارم کریں گے کہ آپ ان کے مارکس پلیس کریں گے مارکس بتا دیجیے جیسے ہم نے انرول کا ٹیبل ڈیزائن کیا تھا اس میں مڈ ٹرم کے مارکس کے مارکس پلیس کیے تھے وہ ہم ایکٹیویٹی کریں گے آئیے دیکھتے ہیں اب یہ آپ دیکھیے کہ یہاں پر ہم نے پہلے ٹاپ پہ جیسے ہم نے کو استعمال کرتے ہوئے ٹاپ پہ جو تین ایٹریبیوٹس ہیں وہ پروگرام ٹیبل کے ہیں اس کے ساتھ ہی ہم نے الگ سے ایک فارم کریٹ کیا اور وہ ہم نے کریٹ کیا اسٹوڈنٹ کا اسٹوڈنٹ کا فارم کریٹ کرنے کے بعد ہم نے اس کے اندر یعنی اس جو پروگرام کا فارم تھا اس کے اندر ہم نے اس کو ایز سب فارم انکلوڈ کر لیا یہ اس میں آپشن ہے اگین وزٹ میں آپشن انکلوڈ کرنے کی ساتھ ہی ہم نے وہی آپریشن ایک اور فارم کے ساتھ ریپیٹ کیا اور ہم نے جو کورسز کا ہمارا یعنی جو فارم تھا یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے پہلے الگ سے اسٹوڈنٹ کا فارم کریٹ کیا الگ سے کورسز کا فارم کریٹ کیا پھر ہم نے اسٹارٹ کیا پروگرام کے ساتھ پروگرام کے ساتھ کرنے کے بعد ہم نے یہ کیا کہ پروگرام ہم نے ایک فارم کریٹ کیا اس کے اندر ہم نے اسٹوڈنٹ کا اور کورسز کے جو فارم تھے ان کو سب فارم کو انکلوڈ کر لیا پھر اس کے بعد ہم نے یہ کیا کہ ہم نے ساتھ ہی اس پہ جو ہمارے پاس ہم نے ایک اور سب فارم کو شامل کیا انرول کو اور انرول میں ہم نے جو اس کے تمام انرول ہمارا ٹیبل تھا اس کے ایٹریبیوٹ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے خاص اس میں شیپ میں لکھنے کے بعد ہم نے اس پہ دو بٹن بھی ایڈ کر دیے سیو اور ایکزٹ کے تو یہ ہمارا ایک فارم اس طرح سے بن گیا کہ جس سے بیسیکلی ہمارے پاس جو ہے وہ چار مختلف جو ہیں وہ ٹیبل جو ہیں وہ ایک ہی فارم کے اوپر آ گئے اب ہم نے کیا یہ کہ جو ہمارا پروگرام ٹیبل تھا ٹاپ پہ جو ہے اس کو ہم نے لنک کیا ہے اسٹوڈنٹ کو کے ساتھ اور کورسز کے ساتھ یا بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ اسٹوڈنٹ کو اور کورسز کو ہم نے ریلیٹ کر دیا ہے پروگرام کے ساتھ اس کا مطلب یہ کہ جب بھی ہم پروگرام کو پروگرام ٹیبل کے اندر نیویگیٹ کریں گے یعنی پروگرام ٹیبل میں ایک ریکارڈ سے دوسرے ریکارڈ میں موو کریں گے تو اس سے ایسوسیٹڈ جتنے بھی ہمارے پاس اسٹوڈینٹس ہیں اور کورسز ہیں وہ آٹومیٹیکلی چینج ہو جائیں گے لیکن اس کے بعد جیسا ہم نے انرول میں دیکھنا ہوگا تو اس میں تھوڑی سی بیچ میں پروگرامنگ انوالو ہے تھوڑی سی پروگرامنگ کے تحت ہم نے یہ کیا ہے کہ جب ہم ایک پرٹیکولر کورس کو ایک پرٹیکولر اسٹوڈنٹ کو ایک پرٹیکولر کورس میں انرول کرنا چاہتے ہیں اس وقت یہ ہوگا کہ آپ اس اسٹوڈنٹ کو سلیکٹ کریں گے اور آپ اس کورس کو سلیکٹ کریں گے اس کے بعد آپ یہاں پہ اس کا ڈیٹا انٹر کر کے انرول کے ٹیبل میں تو اس اس کو جب سیو کریں گے تو وہ اسٹوڈنٹ اس کورس میں انرول ہو جائے گا ابھی دیکھیے اب یہاں پہ اگر آپ نیکسٹ پہ دیکھیں تو یہ آپ نے کہا کہ ان باؤنڈ کنٹرول ٹیبل یہ آپ نے اس کو اس میں شامل کر لیا اب اس وقت یہ آپ کے پاس اسی فارم کا ہمارے پاس جو ہے وہ ڈیٹا ویو ہے یا کہنا چاہیے فارم ویو ہے اب اس آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے پاس ٹاپ پہ جو پروگرام ٹیبل ہے اس میں نظر آ رہا ہے ایم سی ایس اس کے ٹوٹل سیمسٹر جو ہیں فور نظر آ رہے ہیں اور جو پروگرام کریڈٹس ہیں وہ سکسٹی فور ہیں اسی طرح جب آپ دیکھ رہے ہیں اس میں کہ ہمارے پاس جس وقت ہم اس کو سلیکٹ کریں گے اسے موو کریں گے اپنے پروگرام ٹیبل میں تو اس کے اکارڈنگلی جو آپ کا اسٹوڈنٹ ٹیبل ہے اور جو کورسز ٹیبل ہے وہ چینج کرتے رہیں گے یہاں پر دیکھیں کہ جب ہم نے ایک پرٹیکولر ریکارڈ سلیکٹ کیا اسٹوڈنٹ کے اندر سے اور پرٹیکولر ریکارڈ سیٹ کیا کورسز کے اندر سے تو اس سے جو ریلیٹڈ ڈیٹا تھا انرول کے اندر جو ہم نے پہلے سے ہی فیڈ کیا ہوا تھا وہ آٹومیٹکلی ہم نے اس کو کسی اور کورس میں انرول کرنا ہے تو ویسے اس کام کو کرنے کے اور کئی طریقے بھی ہو سکتے ہیں لیکن جس طریقے سے یہاں پہ ہوا ہوا ہے وہ ایسا ہوا ہوا ہے کہ ہم یہاں سے اسٹوڈنٹ کو سلیکٹ کریں گے اور اس کے بعد ہم اس کا کوئی سا اور کورس سلیکٹ کریں گے تو وہ آٹومیٹکلی انرولمنٹ میں موو ہو جائیں گے اور باقی کو ہم یہاں پہ پلیس کر لیں گے تو اس طرح سے آپ کا یہ فارم جو ہے ورک کرے گا اگین میں نے آپ سے کہا تھا کہ فارم جو ہے eh, اس سے کمپلیٹ کورس تو اس کو اگر آپ ڈیٹیل سے پڑھنا چاہیں تو آپ کو اس پہ الگ سے ٹائم دینا ہوگا لیکن آج کے اس کورس میں میں نے آپ کو ایک سمپل فارم دکھا دیا اور ایک نسبتاً کمپلیکس فارم دکھا ڈیئر اسٹوڈینٹس آج کے eh, اس لیکچر کو ہم یہاں وائنڈ اپ کریں گے آج کے لیکچر میں آپ نے دیکھا کہ جو لیکچر نمبر 33 سے ہماری ڈسکشن چل رہی تھی یوزر انٹرفیس کے اوپر اسی کو کنٹینیو کرتے ہوئے ہم نے آج فارمز کے بارے میں پڑھا کے اور ہم نے دیکھا کہ کس طرح سے ہم فارم کو پہلی بات تو یہ ہے کہ مائکروسافٹ ایکسس کے اندر لنک کرتے ہیں سیکول سرور کے ساتھ پھر اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ ہم فارم کو کس طرح سے اس کی ڈیزائننگ اسٹارٹ کرتے ہیں اور کیسے ہم ٹیبل کو لنک کرتے ہیں اس کے بعد یہ کہ ڈفرنٹ ٹائپ کے ہم اس پہ کنٹرول کرتے ہیں پھر آپ نے دیکھا کہ ہم نے ایک جو فارم کریٹ کیا تھا that was a simple form in the sense کہ it involve just a single table اور آخر میں میں نے آپ کو ایک ایسا فارم کریٹ کر کے دکھایا کہ that included multiple table it included four tables تو اس طرح سے آپ ڈفرنٹ uh, ٹیبلس کو استعمال کرتے ہوئے آپ اپنے فارم کریٹ کرتے ہیں ان کے ذریعے انپوٹ کرتے ہیں یا اسی طرح سے آپ ان پہ ڈیٹا ڈسپلے کرواتے ہیں آئی ہوپ آپ کو کچھ آئیڈیا ہو گیا ہوگا اور اس کی فردر انڈرسٹینڈنگ کے لیے آپ کو اس پہ مزید کام کرنا پڑے گا اور مجھے اجازت دیجیے اللہ حافظ Assalamu alaikum. Dear students, today we are at the lecture number 44 of the Database Management System course. The course code is CS403. And as you know, from last few lectures, we have been discussing the transaction management. The transaction management concerns two main things. One is database recovery after the crash, and secondly, the concurrency control. In the previous lecture, we started discussion on the concurrency control. Concurrency control means that the problems that may arise due to the concurrent access of the database, that should be taken care. And the concurrency control sub-mechanism of the DBMS, it is responsible for taking care of the problems due to the concurrent access. And as I told you, that the concurrency control mechanism focuses only on those problems due to the concurrent access. And as far as the individual transaction is concerned, the concurrency control is not responsible for that. The consistency within an individual transaction, yeah, concurrency as a result of the execution of a single transaction, that is the responsibility of the designer, the developer, the programmer. But the concurrent access is managed by the concurrency control mechanism of the DBMS.